حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجدہ مکمل کرو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے تمہارے رکو اور سجدے میں دیکھتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر 1118